اس بات کی خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دو گروہوں میں سے دو جماعتوں میں سے ایک جماعت پہ کامیابی عطا فرمائے گا ایک جماعت تھی تجارتی قافلے کی شکل میں پچاس ہزار دینار تھے اس کے پاس ایک ہزار اونٹ تھے اور آدمیوں کی تعداد چالیس پچاس اسلحہ نہیں تھا ضرورت کا اسلحہ جیسے قبائلی بندوق اپنے ساتھ رکھتا ہے بیوی کو تو چھوڑ سکتا ہے لیکن بندوق کو نہیں چھوڑ سکتا تو ان لوگوں کے پاس جو تلواریں تھیں ضرورت کی وہ تو تھیں ہوں گی باقی اسلحہ نہیں تھا جو لڑنے کے کام آتا تو پچاس ہزار دینات اور اس کی مالیت آج کے حساب سے کوئی اور نہیں تو چھ اور دس کروڑ کے درمیان کی رقم تقریباً بن جاتی تو دس کروڑ کے قریب تو یقیناً بن جائے گا تو اتنی بڑی رقم ان کے پاس تھی یہ قافلہ تھا اور یہ کیا تھا کہ ان لوگوں نے یہ ایک مزاروتی قافلہ تھا کہ مکہ مکرمہ کے تمام ذمہ دار گھرانوں نے رقم دی تھی اس نیت کے ساتھ کہ اس سے جو منافع ہوگا وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں اب یہ رقم استعمال ہونی اور دنیا کے وسائل میں کیونکہ مادی ماحول ہے مادی جہان ہے تو اس میں رقم کو بنیادی حیثیت حاصل ہے لڑائی ہو ضروریات ہوں فلاحی کام ہوں ہر کام میں اس کو بنیاد کی حیثیت حاصل دوسرا قافلہ یہ تھا جس قافلے کو بچانے کے لیے چلا تھا یہ کم و بیش ایک ہزار افراد پر مشتمل تھا یہ لشکر نو سو پچاس اس میں لڑنے والے تھے اور پچاس اس میں خود دام تھے خدمت کرنے والے ڈیوٹی ادا کرنے والے یہ چلے ہیں وہاں سے یہ راستے میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں میں سے ایک پیمانے تمہیں کامیابی دینی ہے اب یہاں انتخاب ہو رہا ہے تو انتخاب میں دو صورتیں بعد جب نبی علیہ السلاط والسلام نے مشورہ فرمایا تو بعض حضرات نے اپنی رائے دی بعض نے اپنی رائے دی کہ رائے یہ دی کہ کیونکہ بنیاد کی حیثیت حاصل ہے اقتصادیات کو تو لہٰذا یہ ہے کہ قافلے پہ حملہ کیا جائے اور اس سے جو کچھ ہو وہ حاصل کر لیا جائے پھر تیاری کی جائے اسلحہ تیار کیا جائے اسلحہ لیا جائے جمع کیا جائے اور پھر اس طریقے سے جو ہے وہ پھر مقابلہ کیا جائے تو مقابلے سے گریز مقصود نہیں تھا تیاری مقصود تھی تو ان کے نزدیک اقتصادیات کو بنیاد حاصل تھی دنیا کے ماحول کے لحاظ سے جبکہ دوسری جماعت اکثریت جو تھی ان لوگوں کی تھی جنہوں نے یہی آج کیا حضرت آپ اللہ کے رسول ہیں جو آپ کی بات ہوگی وہ تو اللہ کی بات ہوگی تو لہذا آپ مشورہ نہ لیں ہم سے بس آپ حکم دیں اور ہم اس کی تعبیر کرتے ہیں تو اکثریت ان لوگوں کی تھی لیکن بعض حضرات کی اپنی رائے دی اور رائے بھی دی کب جب حضرت نے خود مانگی تو دل میں ایسی کیفیت نہیں تھی چلنے سے انکاری نہیں تھے لیکن کیونکہ حضرت نے جب رائے مانگی ہے تو زیارت کا تقاضا یہی رات رائے دی جاتی اور انہوں نے اقتصادیات کی اہمیت کے پیش نظر یہ رائے دی لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتا تھا کہ مادی جہان میں بھی انحصار مادیت پہ نہیں کیا جا سکتا تو اسی بات کی تربیت کرنی تھی کہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذرائع اور وسائل کے بغیر بھی مدد کرنے پر قادر ہے تو لہذا ایمان والو ذرائع اور وسائل پہ نظر مت رکھو اللہ کی مدد سے تمہاری نظر ہونی چاہیے کہ اللہ پہ ہونی چاہیے نظر ایک بات دوسری بات یہاں اور اشارہ فہم کہ دونوں میں اصل قوت کیا تھی پچاس افراد کا جو قافلہ تھا تجارتی قافلہ وہ اصل قوت نہیں ہے وہ اصل قوت تو ایک ہزار کا لشکر ہے تو لہٰذا دونوں میں سے تم اقتصادیات کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو یہ بجا ہے لیکن اس وقت مقابلہ آ پڑا ہے اصل قوت سے اب اصل قوت کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ تاکہ اصل قوت کو توڑا جائے تو لہذا اقتصادی تباہی و بربادی کافر کی یہ تو ہونی چاہیے لیکن جب مقابلے کی بات آئے تو اس پر اقتصادیات میں نہ رہ جائیں وسائل ذرائع میں نہ پڑے رہیں بلکہ اس کے مقابلے میں آ جائیں ذرائع وسائل نہ بھی ہوں کیونکہ اب مقابلہ آ پڑا ہے جب مقابلہ آ پڑا ہے تو پھر مدد اللہ نے فرمانی ہے اور پھر مدد کیا ہے کہ اگر ظاہری کامیابی ہو گئی تو بھی کامیابی ہے ظاہری ناکامی ہو گئی تو بھی کامیابی ہے تو لہذا یہاں اس بات کی تعلیم بھی دے دی کہ نظر کس پہ یہ بات واضح فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قدرت رکھتے ہیں کہ بغیر وسائل اور ذرائع کے بھی کامیابی عطا فرماتے ہیں اب کہ جس وقت یہ حضرات وہاں پہنچے بازو کے میدان میں تو بازو کا رخ کیا گیا یہ اسی میل کے فاصلے پر ہے مدینہ منورہ سے تو ایک سو اٹھائیس کلو میٹر بنتے ہیں دور جدید کے بیاہ سے تو وہاں پہنچے تو یہ کفار پہلے پہنچے جب بدر کے مقام پہ پہنچے تو وہاں جو پانی تھا پانی کا کنواں وغیرہ تھا اس پہ کفار نے پہلے ہی قبضہ کر لیا اب اس میں ایک حصہ وہ تھا جو ریتلا تھا ایک حصہ وہ تھا جو مٹیالہ تھا اب ریتلے حصے میں ظاہر ہے کہ ریت میں چلنا تو بڑا مشکل ہے کہ پاؤں دھستے ہیں لڑنے میں بھی دقت کھڑے ہونے میں بھی دقت چلنے میں بھی دقت اور جو مٹیالہ حصہ تھا تو ظاہر ہے کہ اس پہ آدمی آرام سے سکون سے چل سکتے ہیں تو گفار نے آتے ہی مٹیالے حصے پہ قبضہ کر لیا اور پانی پہ بھی قبضہ کر لیا اب جب مسلمان وہاں پہنچے تو بظاہر جو میدان کا اچھا حصہ ہے اب دیکھیے کوئی چیز بھی موافقت میں نہیں ہے یہ بارہ رمضان المبارک کو چلے ہیں مدینہ منورہ سے سولہ رمضان المبارک کو یہ لوگ پہنچے ہیں بدر کے میدان میں اب یہاں جگہ جو ہے اچھی انہوں نے منتخب کر لی اب پاؤں جہاں دھنستے ہیں وہ جگہ مسلمانوں کے پاس چلنے میں بھی دقت پانی ان کے قبضے میں ان کے پاس پانی نہیں بے بیسرو سامانی کی کیفیت تو یہ ہے اس پہ بات تو آگے آ رہی ہے کہ شیطان بھی پیچھے نہیں رہا یہاں کیسے پیچھے رہتا اس نے وسوا چھوڑ دیا کہ اگر اللہ کو تمہارا یہ جہاد پسند ہوتا تو تمہیں پانی نہ ملتا تو لہٰذا پانی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ نے پانی بھی نہیں دیا اس کے معنی ہے کہ اللہ تم پہ راضی نہیں ہے اور اللہ ہی جہاد پہ راضی نہیں اگر اللہ تبارک و تعالی تم پہ راضی ہوتے تو مسلمان ممالک تمہاری مدد نہ کرتے اگر اللہ تعالیٰ تم پر راضی ہوتے تو آج علماء تمہارے حق میں آواز نہ اٹھا رہے ہوتے تو اگر اللہ تم پہ راضی ہوتا تو آج امریکہ کو یوں نہ ہو جاتا اب یہ ساری باتیں ہوئی ہیں جو آج کی باتیں نہیں ہیں شیطان نے یہ سوچے پہلے دن سے چھوڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ساری باتیں بیان فرما دیں تاکہ یہ قیامت تک کے لیے ایک رہنمائی ہو جائے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے یہ دین کے سربرندی کے لیے جہاد کرنا چاہتے ہیں ان کا ذہن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی صاف فرمایا تو یہاں فرمایا کہ جس طرح یہ حضرات وہاں پہنچے ہیں سولہ رمضان مبارک کو اب خیمے وغیرہ لگا دیے گئے نبی وسلم خیمے میں تشریف لے گئے ابوبر سی رضی اللہ عنہ ہو ساتھ تھے کچھ حضرات میں باہر پہرے کی ذمہ داری لے لی میرے ساتھ اسلام یہاں گر گرا کے دعائیں فرما رہے ہیں تو اللہ تعالی نے ان دعاؤں کا یہاں پہ ذکر فرمایا میک اس وقت کو یاد کرو کہ تمہاری بے سرو سمانی کی کیفیت کیا تھی کوئی چیز بھی ظاہر تمہارے موافق نہ تھی نہ تعداد نہ جگہ نہ پانی نہ حالات نہ اخلاقی مدد نہ کہیں سے اٹھتی ہوئی حمایت میں آنے والی آواز کچھ بھی نہیں تو اس پر بے سرو سامانی کی کیفیت تھی اس جب تشکری سونا تو مدد مانگ رہے تھے کس سے بڑی طاقتوں سے قوتوں سے کفا سے ربا کم اپنے رب سے کہ اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے کہ نبی علیہ وسلام دعائیں فرما رہے تھے گر گرا کے دعائیں فرما رہے تھے کتنا روئیں ہیں حضرت کہ اتنا روئیں ہیں کہ ایک جملہ جو میں نے فرمایا جو جان ہے اس پوری دعا کی کہ اللہ ان تہلے کا حاضر عصابہ لن تو فی الارض یہ انتہائی کیفیت ہے کہ اللہ ان تہلے کا حاضر عصابہ کہ اللہ اگر تو نے ہلاک کر دیا اس مختصر جماعت کو کہ ہلاکت کفار سے نہیں ہوگی ہلاکت تو تجھ سے ہوگی کہ اللہ میں انتہلی کہا کہ لسابہ اے اللہ کا تو نے اس مختصر جماعت کو ہلاک کر دیا یہ میری پندرہ سال کی محنت کا حاصل ہے پندرہ سال کی محنت کے بعد یہی لایا ہوں تو اگر اس کو تو نے ہلاک کر دیا لن تو فی الحال کہ کیا مت تک تیری زمین پہ عبادت نہیں کی جائے گی تیری عبادت نہیں ہوگی زمین پر اب یہاں بظاہر یہ کہا جا سکتا ہے کہ نوز اللہ مزالک نبی علیہ السلاط وسلم اللہ تعالیٰ کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ تیری عبادت نہیں ہوگی نہیں یہاں دیکھیے کہنا کیا چاہتے ہیں کہ یہ اولین جماعت جو ایمان کا عمل کا معیار ہے پوری امت کے لیے آج یہ جماعت مٹ گئی تو کس کو دیکھ کر لوگ عبادت کریں گے یہ تو میری پوری کی پوری امت کہ اللہ کہتے عزت نہیں ہے ضرورت تو ہماری ہے نتیجہ کیا ہوگا کہ پوری کی پوری امت تو ہلاک ہو جائے گی کون اس امت میں جنت میں جانے والا بنے گا جہنم سے کون بچے گا یہ تو پوری انسانیت تباہ ہو رہی ہے تو یہ نبی علیہ السلاط والسلام کو درد دل ہے جو ابل رہا ہے اس امت کی خیر خائی کے اندر کہ اللہ تو بے نیاز ہے عبادت سے لہٰذا موسا علیہ نبی علیہ السلاط السلام کھڑے ہوئے ہیں سامنے جادوگر ہیں انہوں نے رسیاں پھینکی لاٹیاں ڈالی وہ سانپ بن گئے موسا را نبیہ احساس اسلام کے دل میں خوف ہے یہ خوف ان سانپ اور سانپوں کو دیکھنے کی وجہ سے نہیں ہے لا خوف اور ہے ہاں سانپ کو دیکھنے سے بھی خوف ہوا ہے اس پر جب کہ کوہتور میں پہلی بار اللہ تعالی نے فرمایا کہ موسا سانپ پھینکو پھینکا تو وہ اجزاہ بنا تو اگر دیکھ کر بھاگے تو تبھی خوف تھا کہ جس سے یہ بات بتلانا مقصود ہے کہ اور حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ معاوضہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا نبی کے ارادے پہ بھی نہیں ہوتا یہ بات بتلانا تھی تو لہٰذا منہ سے سنا خوف نہ کریں اس پہ ہاتھ ڈالیں یہ دوبارہ لاٹھی کی شکل اختیار کر لے گا صاحب تو یہاں موس علیہ السلام پہ خوف کی کیفیت تاری ہے تو یہ خوف کس بات کا ہے یہ خوف اس بات کا ہے کہ مخالفین نے اپنا شوبدہ دکھا دیا ہے اب یہ میرے ہاتھ میں نہیں اختیار میں نہیں ہے کہ میں آسا پھینکوں اور یہ اجدہ بن جائے یہ میرے اختیار میں نہیں ہے اگر میں آسا پھینکتا ہوں اور یہ اجدہ نہ بنا اللہ تعالیٰ جو بے نیاز ہیں یہ سارے گمراہ ہو جائیں اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے تو یہ جتنے کھڑے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے یہ تو جہنمی ہو گئے یہ تو کفر پختہ ہو جائیں گے کہ یہ فکر ہے حضرت مثلا نبی صلاحت اسلام لیکن اللہ بے نیاز تو ضرور ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن جس اللہ نے درد دل والے پیدا کیے ہیں وہ اللہ رحم سے کیسے دور ہو سکتا ہے یہ رحم یہ درد دل والے پیدا کس نے کیے ہیں اللہ نے کیے تو درد دل کس نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا جب درد دل اللہ پیدا کرنے والا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی بندوں پہ شفقت نہ کرے اپنے بندوں پہ رحمت نہ کرے تو اس کی شفقت اور رحمت میں تو کمی نہیں لیکن یہ تو ہم بد نصیب ہیں اس کی رحمت اور شفقت سے فائدہ نہیں اٹھا تو نبی علیہ السلاط والسلام کو یہ درد دل ہے کہ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے گر گرا کے دعائیں فرما رہے ہیں کہ چادر مبارک بھی نیچے گر گئی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے برداشت نہیں ہوئی یہ کیفیت اٹھے ہیں چادر اٹھائی حضرت کی کندھوں پہ ڈالی اور لپٹ گئے فرمایا کہ حضرت بس کریں تو آپ کے رونے سے تو آج کی عظیم بھی ہی چکا ہوں تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے کہ اللہ کی بے نیازی پہ گر گرا رہا ہوں کہ نہ کرے مدد اس کو کیا سکتا اس کے بعد پھر حضرت بات تشریف لائے پھر حضرت نے اس بات کی خبر دی کہ خوشخبری آ گئی کہ اللہ کامیابی دیں گے پھر حضرت نے فرمایا کہ اس جگہ ابو جہل پڑا ہوگا اس جگہ اتبا پڑا ہوگا اس جگہ چاہور پڑا ہوگا تو صحابہ کے عام فرماتے ہیں کہ جب رات کو لڑائی کے بعد پارے ہوئے جہاں حضرت نے فرمایا تھا وہاں ایک انچ بھی آگے پیچھے کوئی نہیں تھا وہیں پڑا ہوا <coughs> تو فرمایا کہ اس پر سری سن جب تم دعا مانگ رہے تھے مدد چاہ رہے تھے اپنے رب سے تو غوث مدد مانگنے کو کہتے <coughs> مدد کرنے کو کہتے <coughs> غوث یہ ہے مدد کرنا اور اس طرح سا مدد چاہنا تو ہمارے ہاں غوث اردو میں مدد کرنے والے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جبکہ مدد کرنے والے کو مغیث کہتے ہیں تو غوث جو ہے یہ مدد کو کہتے ہیں تو آغاز سے یوگیس مدد کرنا اس یستغیث سے مدد چاہنا تو یہاں استغاث ہے اس طرح سے یس تو مدد چاہ رہے تھے مدد مانگ رہے تھے اور آغاز ہے یوگی سے مدد کرنا اور غوث جو ہے یہ مدد کو کہتے ہیں تو لہذا فرمایا کہ تم مدد چاہ رہے تھے تو استغاثہ ہمارے ہاں فریاد کے معنی میں بھی آتا ہے کہ فلاں نے استغاثہ کر لیا استغاثہ کر دیا یعنی فریاد چاہیے عدالت اس کو استغاثہ بھی کہتے ہیں تو مستغیث مدد چاہنے والا اور مغیث مدد کرنے والا یہاں ایک اور بات کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا حضرات صحاب کرام الرحم تو سو رہے تھے نیند کی حالت میں تھے اب یہ نیند بھی کیا تھی اللہ کی طرف سے یہ رحمت تھی اس کا ذکر آگے آ رہا ہے نبی علیہ السلاط والسلام خیمے میں دعائیں فرما رہے ہیں گر گرا رہے ہیں صدیقہ پر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں یا وہ حضرات ہیں جو باہر پہرا دے رہے ہیں باقیوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کی کیفیت تعریف فرما دی کیا فرمایا کہ جہاد کی حالت میں نیند کا آ جانا یہ اللہ جہاد کی حالت میں نیند کا آ جانا یہ اللہ کی طرف سے سکینہ کا نزول ہے اور دس قرآن مجید میں نیند کا آ جانا یہ پہ شیطان کے اثرات ہیں لیکن بارہ اس میں بھی بعض آزاد فرماتے ہیں کہ نہیں اطمینان قلب کے لیے ہماری تجربی کے لیے فرما دیتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے سکینہ ہے کہ فرشتے رحمت کے چونکہ نازل ہو رہے ہوتے ہیں تو اس لیے لیکن یہ جو رحمتوں کا نزول ہے یہ سامعین تک رہ جائے تو رہ جائے دس دینے والے پہ ہو گیا تو معلوم نہیں کیا بات نکل جائے تو فرمایا کہ نبی بات صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت خیمے میں تھے اور حضرت دعا فرما رہے تھے باقی سب حضرات آرام فرما تھے لیکن یہاں دیکھیے دو بات بڑی عام ہے اس تشری سونا یہاں جمع فرمایا کہ اس تشتری سو جب آپ دعا فرما رہے تھے جب آپ مدد چاہ رہے تھے مدد مانگ رہے تھے نہیں تشکری سونا جمع ہے سارے سوئے ہوئے نبی علیہ السلام اسلام اکیلے دعا فرما رہے ہیں لیکن اکیلے دعا کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی نے سب کا دعا کرنے والا فرما دیا تو یہاں ایک نقطے کی بات قابل اور ہے کہ وہ میدان میں موجود تھے دعا میں ساتھ کھڑے ہوئے بھی نہیں تھے میدان میں موجود تھے ارادے میں ساتھ شامل تھے لیکن اس وقت حضرت کے پیچھے کھڑے ہوئے نہیں تھے بیٹھے ہوئے بھی نہیں تھے آمین بھی نہیں کر رہے تھے لیکن اب آمین بھی نہیں کر رہے تھے اس حالت میں بھی نہیں تھے لیکن ارادے میں تھے میدان میں تھے اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کا دعا فرمانا ان کا دعا کرنا ہو گیا تو اگر ایک ہی حالت میں آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں حالت بھی ایک ہے تو آپ آمین بھی کہہ رہے ہیں تو کیا امام کا پڑھنا آپ کا پڑھنا نہیں ہوگا تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک کے کرنے سے اگر جو ارادے میں شامل ہو اس کا عمل بھی شمار ہوتا ہے تو ہمارے یہاں سورہ فاتحہ کا مسئلہ بھی ساتھ ساتھ حل ہو رہا ہے تو اس طرح سے رب جب آپ مدد چاہ رہے تھے مدد مانگ رہے تھے اپنے رب سے پس تجا لکھوں بس اس نے قبولیت فرما لی تمہارے لیے کہ دعا قبول کر لی دعا قبول فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری نازل فرمائی انی کہ میں ممد تمہارا مددگار ہوں تمہاری مدد کرنے والا ہوں بے الفین من الملا مرد فرشتوں میں سے لگاتار آنے والے ایک ہزار کے ساتھ کہ یہ لگاتار آگے پیچھے جو ہے وہ آئیں گے کہ مدد کرنے والے ایک ہزار فرشتے میں تمہیں ایک ہزار فرشتوں کی مدد دوں گا اب یہ کہ یہ جو ایک ہزار فرشتے آئے مدد کے لیے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ بھی کافی تھا تو ایک ہزار کیوں آئے یہاں دو باتیں قابل غور ہیں ایک یہ ہے کہ یہاں ایک ہزار کا ذکر ہے قرآن مجید میں دوسری جگہ یہ تعداد مختلف ہے ابھی اس جگہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تعداد مختلف ہے اور اس میں مطابقت کیا ہے دوسرا یہاں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ ایک فرشتہ کافی ہے قرآن مجید میں سے یاسین میں اللہ نے فرمایا کہ ہم لشکر نہیں اتارتے لشکر نہیں اتارتے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا ہے حضرت حود علیہ نے بجنا احساس قوم کے لیے قوم سمود کے لیے تو لوت علیہ السلام کی قوم کے لیے تین فرشتے آئے تین فرشتے آئے ہیں وہ بھی صرف تعداد کے اظہار کے لیے وغیرہ اکیلے جب اسلام نے چھ لاکھ کی آبادی کو پر کی نوک پہ اٹھایا ہے اوپر لے جا کے اس کو الٹ دیا تو ایک ہی فرشتہ کافی ایک فرشتہ بھی کیا کافی ایک فرشتے کے چھ سو پروں میں سے ایک پار اور ایک پار کی بھی صرف نوک کافی تھی چھ لاکھ کے لیے یہاں تو تعداد ہی ایک ہزار تھی تو یہاں فرشتوں کی جماعت بھیجنے کی کیا ضرورت تھی کہ جا جعلہ اللہ اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے یہ اترنا جو ہے فرشتوں کا اس کو اللہ نے کیا بنایا اللہ بشرا مگر خوشخبری یہ تو خوشخبری کے لیے تھے یہ فرشتے والی تک میں اور تاکہ مطمئن ہو جائیں بھی اس سے قلوب حکم تمہارے دل کہ اللہ تعالی کو ایمان والوں کی دلجوئی کتنی پسند ہے کہ ایمان والوں کی دلجوئی کتنی پسند ہے کہ فرمایا کہ یہ تو ہم نے فرشتے جو نازل کیے ہیں تمہارے دل کے اطمینان کے لیے نازل کیے ہیں اتنی بڑی تعداد وغیرہ کیا ضرورت تھی ایک فرشتہ آتا اور معاملہ اور فرشتہ اتارنے کی بھی کیا ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مچھر کو حکم دیا اس نے نمرود کو بے چین کر کے رکھ دیا تو اللہ کی تو ساری مخلوق تابع ہے اور اللہ کے نزدیک تو بڑے سے بڑی قوت بھی ہو اس مچھر کے پل کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں تو اللہ تو کسی اپنی معمولی جس مخلوق کو ہم معمولی مخلوق سمجھتے ہیں اللہ اس کو حکم دے دیں تو بھی توجہ و بربادی کر دے اور سمجھنے میں نہ آئے انسان کی توہی و بربادی سمجھنے میں نہ آئے تو میں کہ اللہ دوبارہ و تعالیٰ نے ایسا تو تمہارے دل کے اطمینان کے لیے کیا تو رائے کتنی شفقت رحمت والا ہے تمہارا رب تمہارے ساتھ کتنی شفقت کرتے ہیں تو میں کہ ومن نصر و نہیں ہے مدد اللہ من اند اللہ مگر اللہ کے پاس سے ان اللہ عزیز الحسیم یقین اللہ تعالیٰ نہایت زبردست نہایت حکمت والا ہے تو اس میں دو باتیں تو ایک تو بات یہی کہ تعداد کا معاملہ کیا ہے اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں پھر جو دوسری بات ہے اس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہو جائے گی یہ ہے سورہ آل عمران پارہ نمبر چار صفحہ نمبر اکانوے یہ تیرہ لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر اکانوے نوے اور ایک اکانوے سفا نمبر اکانوے پہ دوسری لائن ہے سفا اکانوے پہ دوسری لائن ہے اور یہ آیت نمبر ہے سورہ عال عمران کی ایک سو چوبیس باللہ ایک سو چوبیس اور ایک سو پچیس ایک سو چوبیس ایک ایک سو سو پچیس چھبیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استقول جب آپ فرما رہے تھے للمؤمنین ایمان والوں سے الحی یکفیا کم کیا ہر گز نہیں کرے گی تمہاری کیا ہرگز کافی نہیں ہوگا تمہیں کم کہ وہ مدد کرے تمہاری کون رب کم تمہارا رب ستی الملائکتی منظرین اتارے ہوئے تین ہزار فرشتوں سے کہ تین ہزار فرشتے جو اللہ اتاریں گے تو یہاں اتارنے سے اشارہ یہ ہے کہ یہ وہ ہوں گے جو اس سے پہلے اس کام کے لیے نازل نہیں ہوئے تو یہ خصوصی طور پر اسی مقصد کے لیے اتارے جائیں گے تو خاص طور پر اسی مقصد کے لیے جو اتارے گئے تین ہزار فرشتے ہیں اللہ اس سے اگر تمہاری مدد کرے کیا یہ کافی نہیں بلا ہاں کیوں نہیں ان تصویروں اگر تم صبر کرو کو اور تقوا اختیار کرو کہ اپنے جمے رہو اصولوں پہ اپنے عقائد پہ اپنے دین پہ جمے رہو بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو اس تکلیف کو برداشت کر لو اور بچتے رہو کس چیز سے کافر کے خوف سے اپنے آپ کو بچا کے اللہ کے خوف سے وابستہ رکھو گے تو پھر کیا ہوگا و یا تو کمن فور ہی محاذہ تو آئیں تمہارے پاس اپنی اس جلدی کی وجہ سے کہ اگر اپنی جلدی سے یہ کفار تم پر آ جائیں تو یوم جد مدد کرے تمہاری رب کو تمہارا رب بے خمسط یا آلات من ملا کے نشان لگانے والے پانچ ہزار فرشتوں سے کہ جو اپنے نقش چھوڑ جائیں نقوط چھوڑ جائیں اپنی تباہ و برباد کرنے کے تو ایسے نشان لگانے والے تو مسلمین کے معنی نشان والے یعنی خاص علامت والے کہ جن کی علامت جو ہے وہ لوگوں کو یاد رہ جائے کہ اس فرشتے نازل ہوئے تھے اور یہ بھی مانی ہو سکتے ہیں اور یہ بھی مانی ہو سکتے ہیں کہ دشمن کو ایسا نشان لگائیں کہ وہ کیا مطلب یاد کریں پھر آگے وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے خوشخبری کے لیے بھیجا ہے خوشخبری بنایا ہے تاکہ اس پہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں وہی بات جو وہاں فرمائی ہے وہ بات یہاں فرمائی ہے جس سے مجھے تو کل بات ہوگی لیکن یہاں تعداد کے بارے میں گزارش کر دیں یہ تعداد کا معاملہ یہ کیا ہے اس میں اشکال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو یہ بات فرمائی کہ ایک ہزار فرشتے تمہاری مدد کے لیے نازل ہوں گے اب ایک ہزار فرشتے جو نازل ہوں گے یہ ایک ہزار کی تعداد اس لیے بیان فرما دی کہ مقابلے میں جو دشمن ہے وہ ایک ہزار ہے کہ لڑنے والے جو ہیں مقابلے میں ایک ہزار ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اطمینان قلب کے لیے بات فرما دی کہ دیکھو کہ پریشان کیوں ہوتے ہو وہ تو ایک ہزار انسان ہیں میں تمہاری مدد کے لیے ایک ہزار فرشتے نازل کر رہا ہوں اب ایک فرشتہ تو تمام کی ہلاکت و بربادی کے لیے کافی ہے لیکن دیکھو کہ ایک کے مقابلے میں ایک فرشتہ آ رہا ہے ایک اطمینان قلب یہ ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے مزید فرمائی ایمان والوں سے کافی تین گنا تھے ایمان والے ہیں تین سو تیرہ کافر ہیں ایک ہزار تو یہ تقریباً تین گنا ہے اب مزید تسلی فرما دی کہ نہیں ایک ہزار نہیں نازل کرتا میں تین ہزار اتار کہ جیسے تمہارے مقابلے میں کافر تین گنا ہے اسی طرح کافروں کے مقابلے میں فرشتے تین گنا ہو گئے یہ مزید اطمینان قلب فرما دیا اب یہ اطمینان قلب ہو گیا مطابقت ہو گئی ایک ہزار تین ہزار میں اب رہے گی پانچ ہزار کی بات پانچ ہزار کی بات یہ ہے کہ قرض بن جابر فہری یہ قریش کے ایک شاہ فہر شاہ کا بہت بڑا سردار ہے اس نے جب کافلوں کو دیکھا کہ کافی جا رہے ہیں وہ بھی کافی تھا مشرقین کا سردار تھا تو بہت اصل رسوخ والا آدمی تھا تعداد بھی اس کے بعد اچھی بلی تھی اور اس نے کہا کہ تم فکر نہ کرو تم جا کے میدان میں لڑو میں تمہاری مدد کے لیے پہنچ رہا ہوں اب جب یہ اطلاع وہاں پھیلی کہ نا وہ کچھ بن جابر فہری جو ہے وہ آ رہا ہے مقابلے میں تو مقابلے میں آ رہا ہے تو کیا ہوگا کہ خوف کی کیفیت تاری کرنا چاہتے تھے لیکن ایمان والے کہاں خوف زیادہ ہوتے تھے ایمان والے کہاں خوف زیادہ ہوتے تھے جی چالیس ہزار مزید آئیں گے انہوں نے کہا جی آئیں بھائی آپ کو کما لیں چالیس ہزار مزید آئیں گے انہوں نے کہا کہ شکار مشکل سے مل رہا ہے تلاش کرنا پڑتا ہے دور دور جانا پڑتا ہے تعداد کم ہے اور زیادہ تعداد ہوگی تو شکار قریب سے ملے گا تو یہ اللہ تبارک کو بتایا یوں حوصلے عطا فرماتے ہیں ایمان والوں کو یہ علامتیں ہوتی ہیں اہل حق ہونے کی تو لہٰذا یہ جب خبر آئی تو ایمان والوں کو خوف داری ان پہ خوف تاری نہیں ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی کہ اگر وہ جلدی کریں گے جلدی سے آ گئے تمہارے مخالف تو تم فکر مند نہ ہو کہ ہم پانچ ہزار فرشتے اتار دیں گے تمہاری مدد کے لیے تم کو پریشان ہو تو یہ پانچ ہزار نازل نہیں ہوئے کیوں اس لیے کہ کوٹ بن جابر پہنچا ہی نہیں وہ پہنچا نہیں یہ پانچ ہزار کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا یہ ریزرو فورس تھی کہ پیچھے یہ ہے کہ تمہارے پیچھے یہ فوج ہے اور جس وقت میں ضرورت پڑے گی یہ فوج بھی تمہارے پاس پہنچ جائے گی تمہارے ماتحت ہو کر لڑے گی تو یہاں ایک ہزار تین ہزار اور پانچ ہزار کی بات جو ہے پیدا فرما دی گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس جگہ پہ جو اشارہ فرمایا وہ کیا ہے اشارہ یہ ہے کہ ایمان والو جب تمہارا مقابلہ بڑی طاقتوں سے آ پڑے تو میدان چھوڑ کے بھاگنے کی کوشش نہ کرو بلکہ اللہ تعالی سے دعائیں کرو گر گراؤ اور پھر ان کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ پھر دیکھو کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ کیسے نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کس طرح پار کو ذریعہ رسوا کرتے ہیں تو وہی کیفیت جو وہ کیفیت تھی آج بھی وہی کیفیت ہے اور اقبال نے بھی اسی بات کو بیان کیا ہے کہ اگر آج بھی وہ فضائے بد پیدا کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ آج بھی فرشتے اتار سکتے ہیں اللہ فرشتے اتارنے پر قادر ہے لیکن اگلی آیت میں ایک جو بڑی اہم بات بیان فرمائی کہ فرشتوں کے انتظار میں بھی نہ رہنا امام مہدی کے انتظار میں بھی نہ رہنا کہ امام مہدی آئیں گے اور ان کی پٹائی کریں گے وہ تو کریں گے کریں گے تم کیا کرو گے جیسا کہ نعرے لگ رہے تھے اطال محسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہو رہا تھا تو طالبان کے آنے کی خبر سنی جا رہی تھی کہ جی طالبان آئیں گے اور ایسے نعرے لگائے جا رہے طالبان کے آنے کی نعرے لگتے رہے شاہ سے سنتے رہے جب نعرے والے اپنے جذبات کا اظہار کر چکے بھڑاس نکال چکے تو فرمایا کہ ہاں تم طالبان نہ بننا انتظار میں بیٹھے رہنا کہ اللہ کے بندو تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ تم فرض اپنا ادا کرو تو یہاں بھی یہ بات بیان فرما دی کہ فرشتوں کے انتظار میں نہ رہنا اگلی میں بات بیان فرما دی کہ فشتوں میں مدد کا ذریعہ ہیں فرشتے مدد نہیں ہے مدد تو اللہ کی ہے اگر اللہ چاہے تو مادی اسباب سے مدد فرما دے اللہ چاہے تو فرشتوں سے مدد فرما دے اللہ چاہے تو ان دونوں کے بغیر بھی مدد فرما دے تو اصل تو جو ہے وہ اللہ کی مدد ہے یہ فرشتے ایک ذریعہ ہے اطمینان کے لیے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ایمان کی صحیح قوت اور صحیح استقامت نصیب فرما دے الحمد للہ الحمد للہ الرحیم مالک یوم الدین اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا يا حي قيوم برحمتك نستغيث اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم إنك أنت على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على تعالی خلقه محمد وعلى آله أجمعين برحمتك الله